حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین سراپا کا تذکرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سب سے حسین و جمیل پرکشش نورانی جازیب نظر نہایت روشن شگفتہ اور شاداب تھا قدامت میانہ رنگت سفید جسامت متناسب و موضوع اور رنگ و نگہت منور اور تاباں تھی چہرہ مبارک نہ تو بہت زیادہ گول تھا اور نہ بہت زیادہ لمبا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دونوں صورتوں کے درمیان تھا یعنی گولائی اور لمبائی کے اعتبار سے اعتدال پر تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے تو پکار اٹھتے وہ برگزیدہ آمین جو بھلائی کی دعوت دیتا ہے ان کے چہرے مبارک کی تابانی ایسی ہے جیسے اندھیرے میں بدر کامل زوفشاں ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتے تو ان کی زبان پر زہیر بن ابی سلمہ کا شعر آ جاتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودویں رات کا چاند ہوتے جو بہت روشن ہوتا ہے حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ پوشاک زیب تن کیے ہوئے تھے میں بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور چاند کو دیکھتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چاند سے کئی گنا بڑھ کر حسین لگ رہے تھے ایک عارف باللہ نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ تشبیہات سب تقریبی ہیں ورنہ ایک چاند کیا ہزار چاند بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نور نہیں ہو سکتے میں اجمالاً یہ کہنے پر ہی اکتفا کروں گا کہ تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کے جمی اوصاف و خصائص محامد و محاسن اور رانائیوں اور زیبائیوں کو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر میں جمع فرما دیا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری بی خوبا ہما دارند تو تنہا داری تو تنہا داری ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لینے والی زلیخا کی سہیلیاں اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ لیتی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال اقدس سے چند روز قبل ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ہٹا کر ہماری طرف دیکھا تو یوں محسوس ہوا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک قرآن کے ورق کی طرح روشن تھا حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلحاظ صورت و خلقت انسانوں میں سب سے حسین تھے آپ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ پوشاک میں ملبوس دیکھا اور سچ تو یہ ہے کہ میں نے اولاد آدم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین کبھی نہیں دیکھا حضرت برا رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں میں نے سرخ پوشاک میں ملبوس کسی دراز گیسو حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا حضرت برا رضی اللہ عنہ پھر بیان کرتے ہیں میں نے اللہ تعالی کی مخلوق میں سرخ پوشاک میں ملبوس کسی فرد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا حضرت رضی اللہ عنہ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ پوشاک کیے ہوئے تھے اور زلفوں میں مانگ نکالے ہوئے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل نہ تو آپ سے پہلے کسی کو دیکھا تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دیکھا حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ پوشاک زیب تن کیے ہوئے تھے میں بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور چاند کو دیکھتا رہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کئی گنا زیادہ حسین لگ رہے تھے ایک اور روایت میں فرماتے ہیں میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کئی درجہ بڑھ کر صاحب حسن و جمال تھے حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غایت درجہ جازب نظر تھے آپ کی رنگت سفید اور کامت میانہ تھی حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جن کا حسن بہت نمایاں تھا چہرہ نہایت روشن اور حشاش بشاش تھا جسمانی ساخت نہایت موزوں تھی رنگت کی زیادہ سفیدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو مایوب نہیں بناتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسامت خوب متناسب تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی خبرو اور حسین تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سب سے حسین و و جمیل تھا اور رنگت نگہت سب سے زیادہ براک اور روشن تھی جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کیا ہے اور جو ہم تک پہنچا ہے ہر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو چودویں کے چاند سے تشبیح دی ہے ان میں سے کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ شاید ہم نے چودہویں رات کا چاند دیکھا کوئی کہتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نظروں میں چودہویں رات کے چاند سے بھی بڑھ کر حسین تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت و نزہت بہت روشن اور چہرہ نہایت دلکش اور نورانی تھا یہ روئے انور زمین پر یوں جگمگاتا تھا جیسے چودویں رات کا چاند آسمان پر چمکتا ہے